باب نمبر چار تین دن کے بعد سادگی سے ایمان علی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا یہ امید کی ضد تھی کہ شادی کی کوئی رسم ادا نہ کی جائے اس کے گھر والوں کے اصرار کے باوجود وہ اپنی ضد پر قائم رہی نکاح نامہ پر دستخط کرنے کے بعد بھی بہت دیر تک اس کا ہاتھ کانپتا رہا تھا ہاں ساری بات تقدیر کی ہوتی ہے تقدیر وہ چیز ہے جو ہماری آنکھوں میں ریت بھر دیتی ہے نو سال جب بھی میں نے اس کاغذ کا سوچا تھا میری سماعتوں میں صرف جہاں زیب کا ہی نام گونجتا رہا تھا پچھلے پانچ سال میں نے یہی سوچا تھا کہ میں زندگی میں کبھی کسی شخص سے شادی نہیں کروں گی میری زندگی میں جہاں زیب نہیں تو کوئی دوسرا بھی نہیں آئے گا اور اب یہاں اس کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے میرا کوئی فیصلہ کوئی خواہش رکاوٹ نہیں بنی آپ نے ٹھیک کہا تھا ڈاکٹر خورشید علی کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ میری کوئی تدبیر میری تقدیر کو بدل دے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے گھر میں یہاں میرے کمرے میں ہو یہ دنیا کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے اور میں خوش اس لیے ہوں کیونکہ یہ حیرت انگیز واقعہ میری زندگی میں ہوا ہے پچھلے ایک سال میں میں نے تمہیں بہت بار اس کمرے میں دیکھا ہے بہت بار اور اب جب تم واقعی یہاں ہو تو میں سمجھ نہیں پا رہا وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے مگر جو بھی ہے مجھے اس خواب سے محبت ہے تم میری سول میٹ ہو امید میری بیوی نہیں ہو مجھے کسی لڑکی سے محبت کا اظہار ہمیشہ ہی بہت مشکل لگتا رہا ہے اگر آج تم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے میرے پاس اتنے لفظ ہیں تمہارے لیے کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے صبح دس بجے اس کا نکاح ہوا تھا شام کو وہ اس کے ساتھ لاہور میں موجود تھی سعود ابتضا کی بیوی کچھ دیر پہلے ہی گئی تھی اور اب وہ دونوں گھر میں اکیلے تھے وہ کاٹن کے ایک امبرائڈرڈ سوٹ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی وہ بچوں جیسی شفاف مسکراہٹ کے ساتھ دھیمے لہجے میں اسے بتا رہا تھا کہ اس نے پہلی بار اسے کہاں دیکھا کتنا عرصہ وہ اس کے لیے وہاں جاتا رہا تھا کس طرح وہ ہاسٹل تک اس کا تعاقب کرتا رہا تھا وہ بے یقینی کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے محبت تو جہاں زیب نے بھی مجھ سے کی تھی اور ایسی ہی محبت کی تھی نو سال وہ محبت کرتا رہا تھا پھر سب کچھ بھک سے اڑ گیا یہ شخص چاہتا ہے میں اس کی ایک ڈیڑھ سال کی محبت پر ایمان لے آؤں وہ اس کے آنسوؤں سے پریشان ہوا تھا وہ ان کی وجہ جاننا چاہتا تھا اس نے وجہ بتائی تھی اس نے اس سے کہا تھا کہ اس کے لفظ اسے چھوٹے لگتے ہیں اسے ایمان کی باتوں پر یقین نہیں آتا وہ بہت دیر خاموش بیٹھا اس کا چہرہ دیکھتا رہا تمہارا یقین نہ کرنا میری محبت کو کم نہیں کر سکتا نہ ہی میرے لفظوں کو چھوٹا کر سکتا ہے بہت دیر بعد اس نے کہا تھا ایمان علی اس کی زندگی میں آنے والا عجیب ترین مرد تھا اسے حیرت ہوتی تھی کیا کوئی مرد انا کے بغیر ہو سکتا ہے اور ایمان علی ایسا ہی ایک مرد تھا کم گو اور ریزرو تھا اس کا اندازہ اسے شادی کے چند دن بعد ہی ہو گیا تھا اسے ایمان کی سرگرمیوں اور مصروفیات پر حیرت ہوتی گھر آفس جم اور پھر گھر شادی کے تیسرے چوتھے دن اسے اپنی مصروفیات بتائی تھی تو امید نے مسکرا کر کہا تھا تم خاصے مطمئن اور خوش تھے اپنی زندگی سے یہ شادی کہاں سے آ گئی اچھا نہیں تھا کہ تم یوں ہی رہتے آزاد ہاں اچھا ہوتا اگر میں نے تمہیں دیکھا نہ ہوتا اب شاید میرا اطمینان ہمیشہ ہی ایسے برقرار رہتا اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا تھا وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی وہ کھانا کھا رہا تھا اگر میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں تو تمہیں کیا فرق پڑے گا ایمان وہ کھانا کھاتے کھاتے رک گیا میرے پاس ایسے کسی سوال کا جواب نہیں ہے جو ممکن نہ ہو دنیا میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے ہوتا ہوگا مگر یہ نہیں اس نے اپنی بات پر زور دے کر کہا تم مجھے چھوڑ کر اس وقت جاؤ گے جب میں تمہیں کوئی تکلیف دوں گا مگر میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا اس لیے تمہارے چھوڑ کر جانے کا سوال بھی پیدا نہیں اسے بے اختیار کوئی اور یاد آیا وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی اس کے ساتھ خوش نہیں تھی تو نہ خوش بھی نہیں تھی مگر ایمان علی کے وجود جہاں زید بدل کے الوجن کو ختم نہیں کیا تھا ایمان علی ہر لحاظ سے جہاں زیب سے بہتر تھا مگر وہ جہاں زیب نہیں تھا وہ امید سے محبت کا اظہار کرتا تو اسے جہاں زیب یاد آنے لگتا اس کے لہجے کی نرمی اس کی مسکراہٹ اس کی ہر بات اسے جہاں زیب کی یاد دلاتی تھی وہ سوچتی اگر میں ایمان علی کے ساتھ نہیں جہاں زیب کے ساتھ ہوتی تو تو کیا ہوتا کیا زندگی ایک دم خوبصورت دنیا مکمل نہ ہو جاتی ایمان علی کی محبت اور خلوص جہاں زید کا متبادل نہیں ہو سکتا شادی کے ایک ہفتے بعد وہ اسے اپنے والدین سے ملوانے جرمنی لے گیا وہ اس کے والدین سے دو تین بار فون پر بات کر چکی تھی وہ اس بات کا بھی اندازہ لگا چکی تھی کہ ایمان اپنی ماں سے بہت اٹیچ تھا اور اس کی باتوں اور خیالات اور اس کی ماں کے نظریات کی خاصی گہری چھانک تھی اسے پھر بھی اس بات پر حیرت تھی کہ ماں سے اتنا متاثر ہونے کے باوجود اس نے کرسچن ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی باقاعدہ طور پر کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے سے اس طرح اجتناب کیوں کیا سبل سے مل کر اسے خوشی ہوئی تھی وہ واقعی بہت مختلف قسم کی عورت تھی اس نے مغربی عورت کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا وہ اس کے برعکس تھا مجھے اب یقین نہیں آ رہا کہ ڈینیل نے شادی کر لی ہے تم واقعی اس کی بیوی ہو جرمنی پہنچنے کے دوسرے دن اس نے دوپہر کو لنچ کرتے ہوئے میت سے کہا یہ تو اب شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا مگر میں خوش ہوں کہ بلا کر ویسی بیوی مل گئی جیسی یہ چاہتا تھا یہ کیسی بیوی چاہتا تھا امید نے ایمان کو دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا ایسی لڑکی جس کا کبھی کوئی بوائے فرینڈ نہ رہا ہو جو بہت مشرقی ہو بلکہ تنگ نظر اور قدامت پرست یقیناً تم ایسے ہی کسی گرانے سے تعلق رکھتی ہوگی جہاں آدمیوں سے زیادہ میل جول نہیں ہوتا ہوگا مگر پھر ڈینیل سے تمہاری ملاقات کیسے ہو گئی اور شادی عجیب بات ہے نا امید کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی نہیں ممی امید ایک ریسٹورینٹ میں کام کرتی تھی میں نے اسے پہلی بار وہیں دیکھا تھا وہ مدم آواز میں مسکراتے ہوئے ماں کو بتا رہا تھا امید نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا اور تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ یہ اس طرح کی جاب کر رہی ہے ممی آپ میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی غلط سوچنے لگی ہیں میں اتنا بھی قدامت پرست نہیں ہوں اس نے ماں کی بات پر کچھ جھیم کر امید کو دیکھا جو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھی کیوں امید کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں رہا سبل نے بڑی بے تکلیفی کے ساتھ امید سے پوچھا امید کے چہرے کا رنگ بدل گیا ممی پلیز ایمان نے برقرفتاری سے احتجاج کیا ارے اس میں ایسی کیا بات ہے شبل نے کچھ حیرانی سے کہا نہیں آپ اس بات کو چھوڑیں آپ یہ بتائیں کہ یہ مچھلی آپ نے کیسے بنائی ہے مجھے پہلے تو کبھی آپ نے اس طرح کی ڈش نہیں کھلائی بڑی مہارت سے موضوع بدل گیا تھا تم جانتے تھے کہ میری منگنی ہوئی تھی یہ بھی جانتے ہو کہ میں آج تک جہاں زیب کو بلانے میں کامیاب نہیں ہوئی پھر بھی مجھ سے شادی تمہاری ممی کہہ رہی تھی کہ تم ایسی لڑکی چاہتے تھے جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو پھر تمہیں اس بات پر اعتراض کیوں نہیں ہوا کہ میرا ایک منگیتر تھا جس سے میں بہت محبت کرتی ہوں اس رات امید نے سونے سے پہلے ایمان سے بات کرتے ہوئے اسے جتایا تھا وہ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں تھا اس نے جیسے بحث شروع کرنے سے گریز کی میرے لیے وہ کسی بوائے فرینڈ سے بڑھ کر تھا اس نے بڑی بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا ایمان کے چہرے کا رنگ بدل گیا کچھ کہے بغیر اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ٹیبل لیمپ آف کر دیے میں تم سے پوچھ رہی ہوں تمہیں مجھ پر اعتراض کیوں نہیں ہوا امید نے ڈٹائی سے اپنی بات دہرائی مجھے نیند آ رہی ہے امید اس نے اپنی آنکھوں کو بازو سے ڈھکتے ہوئے اس پہ تاثر لہجے میں جواب دیا وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھر اس نے بھی ٹیبل لیمپ آف کر دیا نائٹ بلب کی نتم روشنی میں وہ بہت دیر کمرے کی چھت کو گھورتی رہی اس شخص کی خواہش تھی کہ اس کی زندگی میں وہ لڑکی آئے جس نے اس سے پہلے کسی سے محبت نہ کی ہو اور اس کی زندگی میں میں آئی امید عالم جس کی زندگی میں زیب عادل کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں اسے بے اختیار ایمان پر ترس آیا کیا یہ شخص اس طرح کے سلوک کا مستحق ہے جو میں اس کے ساتھ کرتی ہوں کیسے تکلیف نہیں ہوتی جب میں جہاں زیب کا نام اس طرح اس کے سامنے لیتی ہوں اور میں میں یہ سب کیوں کرتی ہوں جب میں اسے شادی کر چکی ہوں اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں اس شخص کے ساتھ جو میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے جس نے اپنی زندگی بہت دیانداری سے گزارنے کی کوشش کی تھی پھر میں یہ بات تسلیم کیوں نہیں کر لیتی کہ اب میرے پاس اس شخص کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے شخص اتنے کا مستحق تو ہے ہی کہ میں اس کے جذبوں کی قدر کروں اس طرح اسے تکلیف پہنچا کر میں کون اس سے جذبے کی تسکین چاہتی ہوں وہ پتہ نہیں کس رو میں آ کر سوچ رہی تھی ذہنی ابتری کے جس طویل دور سے وہ گزر رہی تھی وہ چند لمحوں کے لیے جیسے ختم ہو گیا تھا چند لمحوں کے لیے اس نے اپنے اندر کہیں سکون اور ٹھہراؤ محسوس کیا بہت نرمی سے اس نے ایمان کی آنکھوں سے اس کا بازو ہٹاتے ہوئے کہا کیا واقعی سو گئے ہو میں کوشش کر رہا ہوں ایمان نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں اسے دیکھنے کی کوشش کی بات بدلنے کے لیے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اطمینان سے اس کے کندھے پر سر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی ایمان نے بہت حیرت سے اپنے کندھے پر ٹکے ہوئے اس کے سر کو دیکھا پھر اس کی نظر اپنے سینے پر دھرے اس کے ہاتھ پر گئی وہ آنکھیں بند کیے پرسکون انداز میں سونے کی کوشش کر رہی تھی وہ بے اختیار مسکرا دیا اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس نے خود بھی آنکھیں بند کر لیں اگلے کچھ دن اس نے پوری طرح جہاں سے بادل کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی وہ ایمان کے ساتھ اس کے مختلف فیملی کے ہاں دعوتوں میں شرکت کرتی رہی ہر جگہ اسے ایمان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوتا رہا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی عادات کی وجہ سے اپنے خاندان میں خاصا پسند کیا جاتا ہے اور یہ پسندیدگی صرف اس لیے ہی نہیں بلکہ سبل اور پیٹر کے لیے بھی تھی وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑکوں پر چلتے ہوئے اس کی باتوں پر ہنستے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس نے ہر پار زیب کے الوژن سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی جرمنی میں قیام کے دوران اس نے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کی سیڑھی پر دوبارہ چڑھنے اور قدم جمانے کی کوشش کی مگر وہ ایک بار پھر گری جرمنی سے واپس آنے سے دو دن پہلے وہ ایمان کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی اور وہاں سٹور پر شاپنگ کرتے ہوئے اس نے اچانک ایمان کو وہاں نہیں پایا متلاشی نظروں کے ساتھ اس نے اسٹور کے ہر حصے میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ وہاں نہیں تھا وہ کچھ پریشان ہو کر کاؤنٹر پر آئی آپ کے ساتھ جو آئے تھے وہ اپنے سویٹر کی پیمنٹ کر کے جا چکے ہیں کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کی بات سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی کیا مطلب وہ کہاں جا سکتے ہیں وہ شوہر ہے میرا اور تو پھر آپ انتظار کریں شاید وہ کسی ضروری کام سے باہر گئے ہوں اس لڑکی نے اپنی ٹوٹی پوٹی انگریزی میں اسے سمجھایا تو کچھ کہے بغیر اسٹور کے دروازے پر جا کر کھڑی گئی شاپنگ مال سے گزرتے ہوئے لوگوں کی بھیڑ میں اسے کہیں نظر نہیں آئے پر بہت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور اس کی بے چینی اور استراب میں اضافہ ہو رہا تھا اس طرح مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں اس کے ہاتھ اب کانپنے لگے تھے اس نے گھر کا ڈریس یاد کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہی جرمن زمان میں گھر کے دروازے پر لکھا ہوا پتا وہ کسی طرح بھی یاد نہیں کر پائی اس کے پاس پرس نہیں تھا وہ بالکل خالی ہاتھ تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے دس منٹ گزر گئے وہ نہیں آیا ربین نے خود کو اسی خوف کی گرفت میں پایا جس نے پانچ سال پہلے اس رات اپنی گرفت میں لیا تھا جب جہاں زیب کے جانے کے بعد وہ گیٹ پر آئی تھی اسے اپنا آپ ایک بار پھر کسی اندھے کنویں کی تہ میں محسوس ہونے لگا تھا کیا ایمان مجھے چھوڑ کر جان بوجھ کر چلا گیا ہے مگر کیوں اور اس طرح وہ خدایا اس کے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی اور اگر وہ بھی مجھے جہاں زیب کی طرح چھوڑ گیا ہے تو میں میں کیا کروں میں یہاں اس طرح خالی ہاتھ مگر میں نے ایمان کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ وہ یوں کریں میں اس کی بیوی ہوں کوئی بیوی کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا مگر شاید وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا جہاں زیب بھی تو چلا گیا تھا وہ بے اختیار اسٹور سے باہر نکل آئی پاگلوں کی طرح لوگوں کی بھیڑ کاٹتے ہوئے وہ ایک ایک چہرے کو دیکھ رہی تھی اپنے آگے چلتا ہوا ہر شخص اسے ایمان لگ رہا تھا اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ شاپنگ مال کے کس حصے میں پہنچ چکی تھی وہ صرف یہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں ملا تھا اس کا ذہن بالکل معاف ہو رہا تھا اپنے پاس سے گزرتی ہوئی ایک عورت کو رو کر اس نے انگلش میں اپنا مسئلہ بتایا تھا اس عورت کی بجائے اس کے ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے اسے پبلک ایڈریس سسٹم پر ایمان کو متوجہ کرنے کے لیے کہا وہ انتظامیہ کے آفس کا رستہ نہیں جانتی تھی وہ شخص اور اس کی ساتھی عورت اسے وہاں تک چھوڑ گئے آفس میں موجود ایک لڑکی اور دو آدمیوں نے بڑی ہمدردی سے اس کی بات سنی اور پھر بڑے معمول کے انداز میں اسے تسلی دینے کے بعد پبلک ایڈریس سسٹم پر ایمان علی کا نام دہرانے لگے وہ زرد چہرے کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھتی رہی یہاں اکثر لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں یہ ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے اعلان کرنے کے دوران اس لڑکی نے شاید اس کے فخر چہرے کو دیکھتے ہوئے تو اسے تسلی دی وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی وہ جانتی تھی کہ یہاں وہی لوگ ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہوں گے جو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوں گے اور اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو لڑکی ایک بار پھر ایمان کے نام پیغام دے رہی تھی اسے اپنا پورا وجود بہت سرد محسوس ہو رہا تھا اس کے بعد اب آگے مجھے کیا کرنا چاہیے یہاں سے پاکستان ایمبیسی فون کروں انہیں بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے پھر وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور وہ ڈھونڈنے کے بعد بھی کیا ہوگا اگر اس نے میرے ساتھ اپنی شادی سے انکار کر دیا یا اس نے کہا کہ وہ مجھے رکھنا ہی نہیں چاہتے تو کیا ہوگا میں واپس کیسے جاؤں گی اتنی بے عزتی کے ساتھ اسے اپنا پورا وجود کسی آکٹوپس کی گرفت میں محسوس ہو رہا تھا پہلے جہاں زیب اور اب ایمان میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ مجھے اس طرح سزا مل رہی ہے آخر میں نے اس شخص سے کیوں شادی کی مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی ڈاکٹر خورشید وہ غلط کہتے تھے وہ بھی اس شخص سے دھوکہ کھا گئے اسے اپنا جسم پتھر کی طرح بھاری لگنے لگا اعلان کرتے ہوئے تیس منٹ گزر چکے تھے وہ نہیں آیا تھا لڑکی نے اعلان کرنا بند کر دیا آپ اب گھر چلی جائیں ہو سکتا ہے وہ یہاں سے جا چکے ہیں اس لڑکی نے کہا وہ کم سم اس کا چہرہ دیکھتی رہی وہ اس لڑکی کو بتا نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا تبھی کوئی ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر آیا اور امید کا دماغ بھک سے اڑ گیا اس کا دل چاہا کہ وہ ایمان کو اتنا مارے اور اتنی بری طرح مارے کہ وہ وہ بے اختیار اس کی طرف آیا تھا وہ نہیں جانتی اسے ایک دم کیا ہوا وہ بس اس پر چلانے لگی تھی پھر اسے بے تحاشا رونا آیا ایمان فکچیرے کے ساتھ اسے روتا دیکھتا رہا بہت دیر وہ اس سے معذرت کرتا رہا مگر وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا پاکستان جانا ہے مجھے اپنا پاسپورٹ چاہیے وہ روتے ہوئے صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی وہ نہیں جانتی وہ اس کے رونے سے زچ ہوا یا اس کی باتوں سے مگر بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہنے کے بعد وہ ایک دم چلایا تھا میں تمہارا منگیتر نہیں ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں شوہر ہوں تمہارا اسے یقین نہیں آیا کہ یہ امام کے الفاظ تھے کیا یہ شخص مجھے جہاں سے کے حوالے سے تنز کا شکار بنائے گا وہ ایک دم رونا بھول گیا اب چلیں وہ اسی طرح بلند آواز میں چلایا کچھ کہے بغیر اس کے آگے چلتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آ گئی میں اپنے ایک کزن کو دیکھ کر شاپنگ مال سے نکلا تھا چند منٹ لگے مجھے اس سے باتیں کرتے اور تم وہاں سے غائب ہو گئی میں مانتا ہوں مجھے وہاں سے اس طرح تمہیں بتائے بغیر نہیں جانا چاہیے مگر تمہیں بھی وہیں رک کر میرا انتظار کرنا چاہیے تمہیں اندازہ نہیں تھا تمہاری وجہ سے میں کتنا پریشان ہوا ہوں اور بچوں کی طرح تم نے چیخو پکار شروع کر دی میں تمہیں چھوڑ کر کیوں جاؤں گا وہ بھی اس طرح اس کے ساتھ چلتے ہوئے اب وہ وضاحتیں دے رہا تھا مگر وہ اس کی کسی بات کو سن نہیں پا رہی تھی اس کے ذہن پر ابھی بھی کچھ دیر پہلے کا جملہ سوار تھا یہ شخص کون ہوتا ہے مجھے جتانے والا کہ میرا منگیتر مجھے چھوڑ کر چلا گیا آخر اسے یہ بات کہنے کا کیا حق پہنچتا ہے اس کی وضاحتیں صرف وہی نہیں گھر آ کر بھی جاری رہیں اور شاید اس کی خاموشی اسے پریشان کر رہی تھی اس لیے وہ ایکسکیوز کرتا رہا تھا مگر وہ بالکل خاموش ہو رہی اسے اس سے پہلے کبھی بھی وہ اتنا برا نہیں لگا جتنا اس وقت لگ رہا تھا اسے رات بہت دنوں کے بعد ایک بار پھر وہ جہاں زیب کے لوجن کا شکار ہوئی تھی اسے وہ بے تحاشا یاد آیا تھا ایمان علی کبھی بھی جہاں زیب نہیں بن سکتا رات تین بجے تک جاگنے پر اس نے بیٹھ کے دوسرے کونے میں گہری نیند سوئے ہوئے علی کو دیکھ کر اپنے کیلے چہرے کو صاف کرتے ہوئے سوچا کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا جرمنی سے واپس آنے کے بعد وہ ایک ہفتہ کے لیے راگا پنڈی رہی ایمان اس دوران اسے باقاعدگی سے فون کرتا رہا یہاں آ کر اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی زندگی اور مستقبل اب کس حد تک ایمان سے وابستہ ہو چکا تھا وہ کسی طور پر بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی گھر میں ہر ایک کی زبان پر ایمان کا ذکر تھا امید کی کوئی بات ایمان کے حوالے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اس کی امی اس کے بھائی اس کی بہن اسے ان کی باتیں سن کر احساس ہوتا کہ ایمان اس گھر اور اس کی زندگی کے لیے کتنی اہمیت اختیار کر چکا ہے اور میں کتنی دیر اس طرح ناراض رہ کر زندگی گزار سکتی ہوں اس نے بے بسی سے سوچا ایک ہفتے کے بعد وہ اسے لینے آیا تھا اور وہ خاموشی کے ساتھ بالکل نارمل طریقے سے کسی خفگی کا اظہار کیے بغیر اس کے ساتھ چلی آئی ایمان آفس جوائن کر چکا تھا آفس سے آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے رات کو ڈاکٹر خورشید کے پاس جایا کرتا تھا امید کو حیرانگی ہوتی کہ وہ ان کے پاس کس لیے جاتا تھا اور پھر اس طرح باقاعدگی سے ان دونوں کے تعلقات آہستہ آہستہ پھر اچھے ہو گئے تھے مگر جہاں زیب کا الوژن ابھی بھی اس کی زندگی سے اوجل نہیں ہوا تھا جب وہ اس کے حوالے حواس پر سوار ہوتا تب اسے دوسرا کوئی نظر نہیں آتا تھا اگلے چند ماہ بعد اس نے اپنی زندگی میں ایک اور نیا موڑ دیکھا تھا میرا بچہ اس نے ڈاکٹر کی بات سن کر بے یقینی سے کہا تھا اور پھر گھر آنے تک وہ اسی بے یقینی کا شکار رہی اور یہ کیفیت اگلے دن کئی دن تک رہی اگر ایمان کا رد عمل بالکل مختلف تھا وہ بہت خوش تھا اس نے جرمنی فون کر کے اپنے والدین کو بھی اس بارے میں بتا دیا تھا غیر محسوس طور پر ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا موضوع بدل گیا تھا اب ان کے پاس بات کرنے کے لیے صرف ایک ہی موضوع تھا باقی ہر چیز جیسے ایک دم پس منظر میں چلی گئی تھی پتا کہ جہاں زیب بھی ساڑھے پانچ سال بعد پہلی بار اس نے خوشی کو محسوس کیا تھا پہلی بار اس نے دنیا کو ایک بار پھر سے رنگین ہوتے دیکھا تھا میں ایمان اور اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی ہوں شاید میں سب کچھ بھول جاؤں گی اپنا وہ ماضی جس سے میں آج تک جان نہیں چھڑا سکی جو ایک ہولناک بھوت کی صورت میں میرے طاقت میں رہتا ہے مجھے بعض دفعہ ہنسی آتی واقعی ایمان مجھے کہاں چھوڑ سکتا تھا اور اب تو شاید کبھی بھی نہیں اور میں میں ہر وقت اس بے یقینی سے دو چار رہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ سکتا ہے میرے سارے خدشات کتنے بے بنیاد ثابت ہوئے ہیں وہ اپنی ہر پرانی سوچ کو ذہن سے جھٹکنے لگی ہاں مجھے اب سب کچھ بلا کر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہیے اپنے وہموں کو ہمیشہ کے لیے دفنا دینا چاہیے اسے ہر چیز اچھی لگنے لگی تھی اپنا گھر ایمان ایمان کے لیے کام کرنا اس کے آفس چلے جانے کے بعد دن میں دو تین بار فون پر بات کرنا رات کو اس کے ساتھ ڈرائیو پر جاتے ہوئے مستقبل کے بارے میں منصوبے بنانا زندگی جیسے اس کے لیے نئے سرے سے شروع ہوئی تھی وہاں دور دور تک کسی جہاز بادل کا سایہ نہیں تھا اور شاید یہ اس کی بھول تھی اس رات وہ ایمان کے ساتھ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئی کھانا کھانے کے بعد واپس آتے ہوئے ہوٹل کے انٹرنس پر اس نے جس شخص کو دیکھا تھا اس کے وجود نے اسے منجمد کر دیا بہت چہرے کو فراموش کر سکتی تھی مگر اس چہرے کو نہیں اسے لگا وہ ایک بار پھر کسی ایلوژن کے حساب میں تھی اس بار کچھ بھی ایلوژن نہیں تھا وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہنستا ہوا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا پھر جہاں زیب نے بھی اسے دیکھ لیا تھا چند لمحوں کے لیے اس کے پاؤں بھی ساکت ہوئے پھر وہ تیزی کے ساتھ اس کے پاس سے گزر گیا امید کا دل چاہا کہ وہ بھاگ کر اس کے پیچھے چلی جائے اس لڑکی کو اس کے پہلو سے ہٹا کر خود اس کی جگہ لے لے وہ نہیں جانتی ایمان اس وقت اسے کن نظروں سے دیکھ رہا تھا اسے یوں لگ رہا تھا وہ ساڑھے پانچ سال پہلے کہ اس جنگل میں ایک بار پھر پہنچ گئی ہے جہاں جہاں زیب کے علاوہ دنیا میں اب بھی کچھ نہیں تھا اس کے ہاتھ اب بھی خالی تھے زندگی اب بھی ایک کشکول ہی تھی وہ ہال میں کہیں گم ہو چکا تھا اسے نظر نہیں آ رہا تھا اسے ایک دم اپنے کندھے پر ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا وجہ سے ایک دم اپنے حالت میں لوٹ آئی گردن موڑ کر اس نے ایمان کو دیکھا اس کے کندھے پر اس کا ہاتھ تھا جہاں زیب اس نے ایمان کے منہ سے صرف ایک لفظ سنا ہوٹل کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا ایمان ایک دم کچھ کہے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا اس نے بے چینی سے سجاتے دیکھا اور اسے احساس ہو گیا کہ ایمان کو کیا ہوا ہے ہوٹل کے دروازے سے نظر آنے والے لوگوں کی چہل پہل پر آخری نظر ڈالتے ہوئے وہ اس کے پیچھے سیڑھیاں اتر گئی ایمان گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا امید کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی چلا دی وہ بہت محتاط ڈرائیونگ کیا کرتا تھا پہلی بار وہ اسے اتنی ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی تین جگہ اس نے سگنل توڑا دو بار اس نے غلط ٹرن لیا دو بار اس نے غلط طرح سے اوور ٹیک کی اس کا چہرہ بے تاثر تھا مگر اس کی ہر حرکت سے اس کا اضطراب ظاہر ہو رہا تھا امید کو احساس ہو رہا تھا اس طرح بے اختیار ہو کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی میں گھر جا کر اس سے معذرت کروں گی کوئی بہانہ بنا دوں گی اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی گھر پہنچ کر اس سے بات کرنے کی کوشش بری طرح ناکام رہی تھی وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کوئی معذرت سنے بغیر اسٹڈی میں چلا گیا تھا وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھ روم میں بیٹھ گئی بہت عرصے کے بعد اس نے خود کو اس طرح بے بس محسوس کیا وہ ایمان سے محبت نہیں کرتی تھی مگر اس کے باوجود وہ اس سے معذرت کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا اس کے بچے کا باپ وہ اس کے ساتھ اپنے کسی رشتے کو اس اسٹیج پر ختم نہیں کرنا چاہتی تھی وہ ختم کر ہی نہیں سکتی تھی بہت دیر بعد وہ اٹھ کر اسٹڈی میں گئی ایمان کمپیوٹر پر اپنے کام میں مصروف تھا وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی ایک بار پھر اس نے ایمان سے معذرت کی کوشش کی مگر وہ ایک دم بڑھ اٹھا تھا جب تم یہ جانتی ہو کہ تم ایک غلط کام کر رہی ہو تو کیوں کر رہی ہو ایک ایسے شخص کے لیے جس نے نو سال تمہیں اپنی منگیتر رکھنے کے بعد بھی تم سے شادی نہیں کی اس کے لیے کیوں پریشان ہو تم جو شخص تم سے محبت نہیں کرتا اس کے پیچھے کیوں بھاگتی ہو جس شخص نے تمہیں دھوکہ دیا اس نے مشتل ہو کر ایمان کی بات کاٹی اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا میں نے اسے دھوکہ دیا اس نے مجھے نہیں چھوڑا میں نے اسے چھوڑا اسے حیرانی سے دیکھتا رہا وہ اتنا اشتعال میں تھی کہ رکے بغیر وہ اسے سب کچھ بتاتی گئی تھی جہاں زیب سے زیادہ کسی شخص کے احسانات نہیں ہیں مجھ پر لیکن اس کی جو قیمت وہ چاہتا تھا وہ میں نہیں دے سکتی تھی میں نے اس سے بہت محبت کی تھی نو سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے مگر محبت کے باوجود میں نے اس کی بات نہیں مان سکتی میں خوف زدہ ہو گئی تھی میرے باپ نے سولہ سال میرے کانوں میں اتنی نصیحتیں ٹھونس دی تھی کہ میں کچھ اور سننے کے قابل ہی نہیں رہی تم جو آیات سناتے ہو نا مجھے میرے لیے کوئی بات نہیں نہیں ہے جب تم آزمائش میں پڑھو گے تب تمہیں احساس ہوگا کہ مورالٹی کس تیز دھار خنجر سے کم نہیں ہوتی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ہر خوشی کو آگ لگائی ہے اس واقعے کے بعد چار سال میں نے کیسے گزارے ہیں مجھے یاد ہے میں نے کیا کھایا کیا پہنا کہاں گئی مجھے کچھ یاد نہیں مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میرے ہر طرف جہازیب تھا اس کے علاوہ کوئی دوسرا چہرہ نظر نہیں آتا اس کی آواز کے علاوہ مجھے کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دیتی چار سال مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کی کیوں کیا ٹھیک کیا یا غلط میں نے اپنا ہر خواب اس شخص کے حوالے سے دیکھا اور پھر وہ مجھے میری زندگی سے نکل گیا تم کہتے ہو نا میں اس کے لیے پریشان کیوں ہوں کیوں ٹھٹک جاتی ہوں اسے دیکھ کر میرے اختیار میں نہیں ہے کچھ بھی مجھے اس شخص سے کتنی محبت ہے تو میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی مگر پھر بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ مجھ سے ایک غلط کام کروانا چاہتا تھا مگر مجھے اس سے نفرت نہیں ہوئی مجھے اس سے کبھی بھی نفرت نہیں ہو سکتی وہ روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا رہی تھی اور اب اس کے آنسو پوچھ رہا تھا اسے تسلی دے رہا تھا